علیکم بھائی محمد اشرف صاحب اس مشکین دی اللہ رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت خلوص دین دا درد ناچیز نو قلندر دا شیر یاد آتا سبحان اللہ انہوں نے تو کہا وہ فاقہ کش میں کہتا ہوں یہ فاقہ کش سے موت سے ڈرتا نہیں سبحان اللہ اس دے سینے روح محمدی بول دی کوئی ناچیز اتنا خراب طبیعت نال معذوری دی حالت ہے جناب دے خطاب دا ذوق اور تشنگی پوری نہیں کر سکتا کوئی موضوع جناب نو پیش کرا یہ ارادہ نہیں رکھتا طبیعت اجازت نہیں دیتی مگر جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس دے متعلق تھوڑا جا کر کے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی نے جس وقت یہ فرمایا ہے کہ میں زمین نائب اور خلیفہ بناونا ہے زمین دے اندر میری خدمت سر انجام دینا تو فرشتے آ کے سوال دے طور پر پوچھنا چاہیے کہ اج کل دے اصطلاح دے مطابق انہاں نو بناون لگا جے اوتھے جا کے بیٹھ کے جلدی کر فساد زمین نجائز نہ حق خون بگاونے قتل و غارت دی وی دہشت گردی یا اللہ کریم جنہاں اے کام کرنے نے انہاں نو بناونا زمین ایسی بات تیری تسبیح کرنی ہے تیری پاکی بیان کرنی ہے تیری تقدیس کرنی ہے مطلب کہ فسادیاں اللہ تعالی نے فرمایا میں جو سبحان اللہ مطلب کہ تھی ویخ رہے ہو جڑے خون خرابے اور دہشت گردی کر فسادی اور دہشت گرد ہون مکار ہونا میں دیکھ رہا ہاں جڑے ہر دور دے اندر دہشت گرد فسادیاں دے مقابلے میں خالی ہاتھ آن کے نتے ہو محض میری مدد اور میری تو دہشت گردی اور فساد نو مکاؤ گے اور میں سونے کا نظام قائم سبحان اللہ مطلب جدو اس آخیا ارب خلیفہ وہ سمجھ گیا خلیفہ زمین بن لگا جدو خلیفہ زمین بننا تو یہ مطلب یہ نکلیا زمینی چیزاں انہیں بنا بھی ہیں انہیں استعمال بھی کر زمینی چیزاں بنا استعمال کرنا یہ جس وقت ہاتھ چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہر دور ہرس والے دہشت گرد اور فسادی ہوتے ہیں عشق والے دہشت گردی اور فساد نو مٹا Go! ہاں۔ الزام الٹا ہی ہوتا ہے الزام ہمیشہ اس طرف ہوتا ہے فرعون نے کہا دہشت گرد موسا ہے قرآن فرما رہے پھر سارا ہرس نے انہیں انہیں تو کتا ہڑکا ہو کے نبی رسول نو کہہ رہا ہے جی کول ہلکا رحمت دا پیغام ہے سبحان اللہ چور دا پتر چورا دل ہر دل فساد لگا جڑا آیا لوگا جدونا فل ارد سنیا نا اور سمجھ گئے ضرور اندر ہر سونا ہونا فساد کرنا ہی کرنا اگے ہی پر ہرس کا جائے برا برا نو قتل کر دیا ہرس پیو آ جائے نو مار چڑتا ہر سپترا آ جائے پیو مرا چڑھتا ہے ارس جاوے تے نسل مرا مرا ہے ہے ہے ہے دیاں پتہ نہیں کی کچھ کراندا ایک عشق دی دولت ہے جس دل چوندی ہے قسم اس ذات دی جے گھر گھر چاوے والا علاقے چاوے علاقہ آمن والا شہر چاہے شہر والا اوے جے ملک چاوے ملک من والا کریم آقا عاشق مہاجرین اور لوگوں نے گھر نے مال لٹ لینے پیو نہ مال سمجھ کے یہ کا کام ہے کجا ہوں جو کچھ نہیں جنہاں دا من مریا ہے وہ عاشق وہ من صاحب ایک رضائی ایک سما سکتے ہیں دو حریص ایک ملک جو پورے ہوں گے سمجھیے سبحان آج یار کیسی عجیب گل ہے بنے نہیں اللہ صرف بولے میں خلیفہ زمین کوئی انی گل تو فرشتہ اندازہ لا لیا کہ کون ہونا اور فساد کنا پونا دنیا نو ویس کے پتہ نہیں لگتا تو فرمایا انی اعلم و بالا تعلمون ہرس ہرس کے کے حسد حسد والے تو بھی کلن سبب بن اور گل کی طرح و عشق الزام دے مارن کوشش کڈے کیلے جنہیں سد کے بچن مارن مر گیا کھ رہا نے برداشت کی وجہ حل تن سرون اللہ فرمایا وہ فقیر لوگ جنہیں رات نوٹ کے میں پروردگار دے کے آجی نال روندے فریاد کر دے نہیں میں انہاں دی وجہ نال دوسرے تو عذاب ٹالی رکھنا دوسرے دی مدد جے کرنا ما تو انہاں دی وجہ نال توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جنہوں اقبال اس فرما ہے ہال سال اب تک نظر آتے اب تک نظر آتے ہیں بندے دستے نے جہاں اکھا دے پانی رات نو کٹ کے تصدیق تقدیس کرنے والے خلیفے نہیں بنانا چاہتا کہ جنا تو سوائے ذکر فکر باقی تے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں انہوں نے اس کے پھر پیدا ہوں اس کے پھر پیدا ہوں ہے کہ جدو ایک پاسے ایک پاسے نفس جنگر کوئی نہیں کیوں اللہ تعالی ٹکراؤ والا مادہ رکھے جبریل امیر کا پتر ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ دو جانب ہون گیا پھر امتحان ہو جائے معلوم ہوا جس لے محبت دے عشق دے میدان چاہے گا نا اس لے سونے نے امتحان لینا ہے آ جا ہوں دو طرف نہیں ٹکراؤ آنا ہی ساڈا ہے کہ ہوتا ہے اتنے آن کے عشق دا کم ہے انہیں آخنا لے ادھر پھر اسلام قبول فرمایا ادھر بھی مومن ادھر بھی مومن ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم پچھلیاں کتاباں مکے یا مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے درس دے دے رہے رہے سن سن خطبہ دا آپ فرماندے ہیں ساری مخلوق تو اونچے نبی نہیں سارے نبیاں تو اونچے محمد رسول اللہ نے کسے عرض حضور فرشتے آپ آ نے بے لیا فرشتے میں نے نہیں آسمان تو زمین ہے فرمایا میں انسان فرمایا میں آسمان زمین بچی مخلوق کی گل نہیں کیا کروا کی مطلب انہوں نے دسیا ہے ٹکراؤ کی اچھا گل بات کر رہے ہیں جیسے ٹکراؤ ہے جی ٹکراؤ والی مخلوق جاتی ہے مقابلے نبی معصوم نے مگر معصوم دا اے مایا نہیں اے مایا نہیں جے دے اندر گناہ دی صلاحیت دی تعداد ہی نہ ہو کیوں ادھر ویکھ اگر ایک بندہ ان ہے اون اپنے نام ویکھ اگر اپ ایک بندہ سن جائے اون اپنے نام ویکھ نبی معصوم ضرور پر گناہ بھی صلاحیت اپنے آپ اللہ تبارک و تعالی نے نگرانی فرمائی ہے اس کی وجہ نال معروف ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن سے جن کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی وہ فرشتے لیکن جن کی طبیعت ایسی ہے کہ اس میں صلاحیت اور قدرت ہے اللہ تبارک و نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے اور محفوظ کیوں کرتا ہے اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم اے خلیل پتر ہم بیٹے کو ذبا نہ کرنے اور خدا کی بات کو نہ ماننے کی صلاحیت تھی دوسری شہر کھڑی ہوں سانو یعنی محسوس ہوں فرشتے آسمان زمین لگ گئے مٹی کی گل آئی مٹی تو سمجھ گئے ہو ادھر مٹی پہ دوسرے پاس مٹی مٹی دوسرا یا دبے گا نہیں کر کے میرے آقا نے فرمایا فرمایا میرا میرا شیطان مسلمان ہاں۔ مسلمان شیطانی ہو گیا وہ بھی میں حکم نہیں حکومے زندہ زندہ باد باد سبحان اللہ الله الله دعاء فرار الله جل شانه عليكم كثر سونے ادب والوں کا سانو معاف اللہ